اکبر اللہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ لوگوں نے یاد کیا کچھ کل جو پڑھا تھا سمجھ میں آ گیا کہ نہیں سمجھ میں آیا اس کے اوپر ایسا کریں نا آما کا جو ہے نا اچھا روم اوپن ہے فام القرآن کلاس کا آما کا روم اوپن ہے السلام علیکم اچھا کل ہم نے پڑھا تھا ماضی مجھول بنانے کا قاعدہ دوبارہ میں ذکر کر دیتا ہوں ماضی مجھول بنتا ہے اس طرح کہ ماضی معروف ماضی معروف جیسے ہم نے پڑھا تھا فعال ماضی مجھول ایسے بنائیں گے کہ جو ماضی معروف کا آخری حرف ہے نا آخری حرف آخری حرف کو اپنی حالت پر چھوڑ دو واحد مذکر غائب کے اندر ٹھیک ہے جیسے لام تھا تو اس کے اوپر زبر تھا تو وہ زبر ہی آ جائے گا اور آخر کے جو بالکل جو سیکنڈ لاسٹ کیا لاسٹ تھا تو سیکنڈ لاسٹ کیا آئے گا سیکنڈ لاسٹ کے اوپر اس کو زیر دے دو سیکنڈ لاسٹ کو زیر دے دو اگر زیر نہ ہو اگر زیر ہے تو بس ٹھیک ہے پہلے سے زیر ہے اور باقی جتنے بھی حرکت والے وہ ہیں چاہے وہ زبر والے ہیں زیر والے ہیں جو مرضی ہیں یا پیش والے ہیں حرکت والے ساکن نہ حرکت والے باقی جتنے حرف ہیں ان سب کو پیش دے دو ماضی مجھول کا سیگا واحد مذکر غائب بن جائے گا جیسے ذرا بات سے کیا بنے گا آخر کو اپنے حرفت چھوڑ دیں تو کیا با اس نہیں رہے گا اور با کے ماقبل ساکن کر اس کو زیر دے دیں تو بن جائے گا را کے نیچے زیر آ گیا اور باقی کو پیش دے دو تو زارا با سے زوری با سمیا سے سومیا اکرما سے اکریما اور اجتانا با اجتانا با اجتانا با با کو اپنی حالت پہ چھوڑیں با کے ساتھ والا جو سیکنڈ لاسٹ ہے وہ ہے نون اس کو زیر دے دیں ٹھیک ہے اور باقی جو حرکت والے ہر ہیں ان سب کو پیش دیتے ہیں دو حرکت والے ہر بچے تھے ایک حمزہ زیر ای تھا اور ایک پر تا تھا تو ان دونوں کو پیش دے دیں تو کیا بن جائے گا اجتنابا سے اجتونی با اب وہ کہتے ہیں کہ جو باقی سیکھی ہیں نا وہ طریقہ اختیار کرو جو ماضی معروف میں بیان ہوا باقی میں وہی کام کرنا ہے جو ماضی معروف میں ہوا تھا کہ جی الف لگا دو ہاں۔ کیا بن جائے گا اج با واؤ لگا دو اور پیش کر دو تو اج بو آخر میں تا لگا دو ہاں۔ تو کیا بن جائے گا اج بت پھر تالف لگا دو اج بتا اور با کو ساکن کر کے نون مفتو لگا دو اج بنا پھر اج تو نبتا اج تو تما اج تو تم اج تو نبتی اج تو تما اج تو تننا ٹھیک ہے تو اس طرح اج تو تو اور اج تو نب نہ ٹھیک ہے اور ماں شروع میں لگائیں گے تو یہ بن جائے گا اب چلیے ذرا دیکھتے ہیں آگے کہتے ہیں غور کر کے مجھ سے اب سن لو ذرا ماضی مجھول کا تم قاعدہ حرف آخر ماضی معروف کو حال پر اس کے ہمیشہ چھوڑ دو پہلا آخر سے نہ ہو مقصور کر زیر دے دو اس کو واجب جان کر باقی جس جس ہر پر معروف کے فتح یا کسرہ ہو دو ضمہ اسے ماضی منفی بنانا ہو اگر ماں لگا دو اس کے اول بے خطر ماضی منفی بنانا ہو تو ماں لگا دیں گے تو یہ نظم انہوں نے ذکر کر دی پورا قاعدہ ذکر کر ہے ماضی مجھول کا کیسے بناتے کیسے اب آ جائیں گے جی سوالات کی طرف یہ لفظ کیا آتا ہے سوالات ٹھیک ہے یا سوالات سوال یا سوال سوال یا سوال یہ ہوتا ہے سوال نہیں ہوتا کہتے ہیں جی میرا ایک سوال ہے بھائی سوال نہیں ہوتا سوال یا سوال سمجھ رہے ہیں تو یہ کیا ہے سوالات یا سوالات کہتے ہیں افال زیل کی چاروں گردانے مندرجہ نقشہ بالا بیان کرو یہ ہاں، چاروں گردانے کون کون سی ماضی معروف مثبت ماضی معروف مثبت ماضی مجھول ہاں، اور پھر ہاں، اچھا، نفی فیل ماضی معروف نفی فیل نفی فیل ماضی معروف نفی فیل ماضی مجھول اب چلتے ہیں جی کی کردان بناتے ہیں کتابہ کا مطلب تھا اس نے لکھا بھی پہلے ترجمے کو نہیں دیکھنا اب یہ آپ نے اس طرح فعلا کی طرح نا بہ فعلا کاتابا فعلا اب کاتابا کی کردان اس بات ماضی معروف بناتے ہیں الف لگائیں گے تو کیا بن جائے گا کاتابا واؤ اور پیش لگائیں گے تو کتابو جیسے فعال پہلے فعلا کی کردان کرتے ہیں طریقہ فعلا فعلا فعلو فعلت فعلتا فعلنا فعلتا فعلتما فعلتم فعلتی فعلتما فعلتن فعلتو فعلنا اچھا اب بالکل یہی پیٹرن میں کاتابا پہ لے کے جاتا ہوں آپ نے یاد کر لی ہے نا پیٹرن وہی ہے دیکھیں کاتابا جیسے لائن ایسی کتابا صرف حروف چینج ہو رہے ہیں پہلے فا این لام تھا یہاں پہ تا اور بائیں کتابا کتبا کتبو کتبت کتبتا کتبنا کتبتا کتبتما کتبتم کتبتی کتبتما کتبتن کتبتو کتبنا آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے میں یہ گدان پڑھوں گا اور آپ لوگوں نے ہاں، اپنے سامنے وہ کتاب کھول لیں فعلا والی گردان کھولیں فعلا والی گردان اپنے سامنے کھولیں اوپر سے نیچے کی طرف آئیں گے میں پڑھتا جاؤں گا آپ دیکھتے جائیے گا ٹھیک ہے نا گردان اپنے سامنے کھولے اب یہ فال ہے تو میں گردان کرنے لگا ہوں با کاتا آگے چلے کتاب کا تھا بت کتبنا کتبتا کتب تما کتب تم کتب تما کتب تن کتب تتب نا ہو گیا اچھا اب ماں کی گردان پہ آ جائیں ماں کی گردان اسی کے سامنے ماں لگا دیا بحث نہ کہ پھیلے ماضی معروف آ جائیں پھیلے ماضی معروف ٹھیک ہے تیسری گردان پہ چلے جائیں اوپر سے نیچے آؤں گا ٹھیک ہے اسی کو کرتا ہوں دیکھیں ماں پالا تھا نا تو اب میں کیا کرنے ہوں کتبا کے ساتھ ماں کتبا ماں کاتا ماں کاتاب ماں کتا بتا ماں کا تبنا تب نا ماں کا تا ماں کا تب تم ماں کا تب تی ماں کتب تب کتبنا اب جی بحث اس بات پھیلے ماضی مجھول بحث اس بات پھیلے ماضی مجھول آ گیا آپ ذرا پوری لا ہے نا لا اس کی گردان کیسے بنے گی ماضی مجھول کیسے بناتے ہیں ماضی مجھول کیسے بناتے تھے آخر کے حرکت آخری کو اپنی حالت پہ چھوڑ دو اور سیکنڈ لاسٹ کو کسرا دے دو اور جو باقی حرکت والے حرف ہیں ان کو کیا کر دو جمع دے دو تو کتابا سے ماضی مجھول کیسے بنے گا کتابا سے کیسے بنے گا کتیبا کیا بن جائے گا کتیبا جیسے پوئلا پوئلا کتیبا پوئلا پتیبا دیکھ آپ کیسے ہوگا پوئلہ جیسے ہے نا اب گردان کھولیں اپنے سامنے کتباتی بتا پوتیبنا کتبتا پوتی تما پتیپتی پوتیپ تما پتیب ت کتب کتب تو نا ٹھیک ہے اب ماں نفی والی آ گئی تو کیا آئے گا ماں کیسے ہوگا ماں کوتی ماں کوتی ماں کوتیبو ماں کوتیبت ماں کوتیبتا ماں کتبنا ماں کتب تما ماں تم ماں کتبنا ٹھیک ہے جی تو یہ ہو گیا ہوں سمجھ بھی آ رہی ہے یہ ایسے ہی یہ نہ ہو کہ بس مجھے کیونکہ جس کو کہتے استاد جو ہوتا ہے وہ سمجھ طالب علموں کو کتنی سمجھ آ رہی ہے بعض دفعہ طالب علم پریشان ہوتا ہے استاد کو پتا چلتا ہے کہ جی یہ جو ہے طالب علم پریشان ہے چیزوں سے ٹھیک ہے تو یہ اس کی ہو گئی ہے اب اسی کا ترجمہ ہم کرتے ہیں ذرا کتابہ کا ترجمہ کتابہ کا ترجمہ ہم نے کرنا ہے نا جو چاروں گردانیں ہو گئی ہیں اب اسی کے چاروں کا ترجمہ بھی بناتے ہیں کتبہ فالا اس نے کیا تھا نا فالا کا ترجمہ کیا تھا اس نے کیا اب بات کتابہ اب اب اپنے سامنے سامنے کھول لیں وہی فالا فالا فالو اب کیا ہوگا میں کہتا ہوں لکھا اس ایک مرد نے ٹھیک ہے نا ہاں۔ لکھا کیا کی بجائے کیا کہتا ہوں اس نے لکھا کی بجائے میں جس طرح یہ ہے نا اسی طرح اسی پیٹرن کے اوپر میں کرتا ہوں کیا کی بجائے لکھا لکھا ٹھیک ہے نا مطلب تو ایک ہی نکلتا ہے اس نے لکھا یا لکھا اس ایک مرد نے دیکھیے لکھا اس ایک مرد نے لکھا ان دو مردوں نے لکھا ان سب مردوں نے لکھا اس ایک عورت نے لکھا ان دو عورتوں نے لکھا ان سب عورتوں نے لکھا تو ایک مرد نے لکھا تم دو مردوں نے لکھا تم سب مردوں نے لکھا میں تو ایک عورت نے لکھا تم دو عورتوں نے لکھا تم سب عورتوں نے لکھا میں ایک مرد یا ایک عورت نے لکھا ہم دو مردوں یا دو عورتوں یا سب مردوں یا سب عورتوں نے ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا اچھا اب اسی اسے کتاب کا مجھول تھا نا کتاب ٹھیک ہے نا تو اب دیکھیں پیلا کیا گیا وہ ایک مرد اچھا اب اس ہم کرتے ہیں ذرا دیکھیں ہے نا کوتی تو لکھا گیا وہ ایک مرد لکھا گیا وہ ایک مرد لکھے گے وہ دو مرد لکھے گے وہ سب مرد لکھی گئی وہ ایک عورت لکھی گئی وہ دو عورتیں لکھی گئیں وہ سب عورتیں لکھا گیا تو ایک مرد لکھے گے تم دو مرد لکھے گئے تم سب مرد لکھی گئی تو ایک عورت لکھی گئی تم دو عورتیں لکھی گئی تم سب عورتیں لکھا گیا میں ایک مرد یا ایک عورت اور لکھے گی ہم دو مرد یا دو عورتیں یا سب مرد یا سب عورتیں اچھا جی اور ماں لگا دیں گے تو ماں شروع میں لگائیں گے تو کیا ہوگا ماں کتبہ نہیں لکھا اس ایک مرد نے نہیں لکھا ان دو مردوں نے نہیں لکھا ان سب مردوں نے نہیں لکھا اس ایک عورت نے نہیں لکھا ان دو عورتوں نے نہیں لکھا ان سب عورتوں نے نہیں لکھا تو ایک مرد نے نہیں لکھا تم دو مردوں نے نہیں لکھا تم سب مردوں نے نہیں لکھا تو ایک عورت نے نہیں لکھا تم دو عورتوں نے نہیں لکھا تم سب عورتوں نے نہیں لکھا میں ایک مرد ایک عورت نے نہیں لکھا دو مرض جی اور ماں ماں ماں نہیں لکھی گئی وہ ایک نہیں لکھا گیا وہ ایک مت نہیں لکھے گئے وہ دو مرد نہیں لکھے گئے وہ سب مت نہیں لکھی گئی وہ ایک عورت نہیں لکھی گئی وہ دو عورتیں نہیں لکھی گئیں وہ سب عورتیں نہیں لکھا گیا تو ایک مت نہیں لکھے گئے تم دو مت نہیں لکھے گئے تم سب مت نہیں لکھی گئی تو ایک عورت نہیں لکھے گئے تم دو مت نہیں لکھے گئے نہیں تو تم دو عورتیں نہیں لکھی گئی تم سب عورتیں نہیں لکھا گیا ہمیں ایک مرد ایک عورت نہیں لکھے گی ہم دو یا دو عورتیں یا سب یا سب عورتیں سمجھ گئے بات کو وہی پیٹرن ہے میں نے کہا نا پیٹرن یاد کرنا ہے اچھا اب منع منع اس نے روکا اس کے منع وہی پیٹرن وہی ہے دیکھیں فعلا فعلا فال منع منع منع منع منع منع منع منع منع منا منع منا تم منع تم منع تھی منع تم منع تم منع منا تم منانا گردان کو اس طرح کریں گے منع منع منع منع منع منع اس کو زبان پہ چڑھانا اچھا زبان پہ چڑھانا ہے یہ نہیں کہ بس دیکھ لیا جی ہاں سمجھ آ گئی ہمیں نہیں نہیں صحت کا تعلق ہوتا ہے زبان کو نا بس ہر وقت بولتے رہنا بولتے رہنا سرف کے اندر زبان پہ چڑھانے کی بات ہوتی ہے اس کو جتنا ہاں، گردان کریں گے جتنا یاد کریں گے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی زبان پہ چڑھنا شروع ہو جائے گی چیزیں اور اگر ایسی کہ مجھے سمجھ جیسے میتھس ہے نا میتھس میتھس کیا ہوتا ہے پریکٹس سے آتا ہے ایک آدمی ہے وہ کہتا ہے جی میں نے دیکھ لی ہے کیسے کوشچن سالو کیسے ہوتے ہیں ہوگا کیا پرچے میں بیٹھے گا گڑبڑ کرے گا میتھس کیا ہوتا ہے آپ خود سالو کرو ایسے ہی سرف کا کیا ہے سرف کو آپ نے زبان پہ چڑھانا ہوتا ہے دیکھنے سے سرف نہیں آتی ہے بس یا آپ سننے سے نہیں آتی ہے آپ نے سن لیا مجھے آپ نے بار بار ایسی وہ کرنی ہے منا آ منا آ منا او منا منا آتا منا انا منا آتا منا تما منا تم منا تی منا تما منا تم منا تو منا انا اچھا منی منی آ منی او منی ات منی اتا منی نا منی تا منی تما منی تم منی تی منی تما منی تو نا منی تو منی نا ما منع ما منع آ ما منا او ما منا ات ما منا تا ما منا انا ٹھیک ہے یہ گردان منع والی ہے تھوڑی سی آپ کی زبان رکے گی اس کے اوپر اچھا یاد رکھیے گا منع آ منا آ منا او منا ات منا اتا جہاں پہ آ کے منا نا منا تا منا تما منا تم منا تی منا تما منا تو نا منا تو منا نا پھر کیا آ جائے گا ہاں، اس طرح سارے چلیں گے منی آپ منی آپ منی او منی منیتا منی نہ منیتا منی تما منی تم منی تم منی تما منی تم نہ منی تم نہیں نہ منا ماں منا آپ ماں منا او اس طرح ساری گردان ماں منی آپ ماں منی ٹھیک ہے اس طرح کریں گے اس کا کیا منع کیا اس ایک مرد نے منع کیا ان دو مردوں نے چاہیے روکا منع کیا اس نے اس ایک روکا اس ایک مرد نے کیا اس ایک مرد نے اس کو آپ روکا ڈال دیں روکا اس ایک مرد نے روکا ان دو مردوں نے روکا ان سب مردوں نے روکا اس ایک عورت نے روکا ان دو عورتوں نے روکا ان سب عورتوں نے روکا تو ایک مرد نے روکا تم دو مردوں نے روکا تم سب مردوں نے روکا تو ایک عورت نے روکا تم دو عورتوں نے روکا تم سب عورتوں نے روکا میں ایک مرد ایک عورت نے روکا دو مرد دو عورت سب ہماری سب عورت ماں نفی کیسے پڑھیں گے ماں شروع میں لگا دیں بس شروع میں ماں لگا دیں بس ما منع ما منع ما مناتا ما منا ما منا ما مناتی ما منا ما ماں ما تم ما ماں ما تم ما مام ما منی ما میتھ ما منع ما منع ما ما ما منی نہ اس طرح ساری گردان کریں گے اس زبان پہ چڑھانے کی بات ہے اچھا وہ منع کیا اسے اجتنابا اجتنابا یہ آپ خود کریں گے اچھا اجتنابا علیماں علیمہ ہے نا اب آپ کہیں نہیں یہ تو فعال کی طرح نہیں ہے یہ تو علیمہ ہے بھائی خیر لام کے دیر آ گئی لیکن آپ نے وہی کام کرنا ہے الف لگانا ہے واؤ لگانا ہے یہ کام کرنا ہے علیما علیما علیم علیمت علیمتا علیم علیمنا علیم تا علیم تما علم تم علیم تھی علیم تما علیم تم نہ علیم تو علیمنا علیما علیما علیم کریں گے ایسے ہی ترکو ترکتا ترکتا ترکنا ترکتما ترکتما ترکتم ترکتی ترکتنا ترکتو ترکنا ہو گیا گلیما الیما الیم الی مت الی مت اولیم توم تو اچھا توریکا توریکا توریکو توریکا توریکا توریکنا توریکتا توریکنا توریک تم توریک توریکنا توریک تم نہ توریک توریکنا اور اس کا ترجمہ اس طرح ہوگا میں نے اس لیے کہا تھا پیٹرنس بس یہ پیٹرنس یاد رکھنے خود بخود آپ کی گردانے ہوں گی آپ کی زبان پہ ادھر چڑھ گیا نا پھر میں آپ سے پوچھوں گا تو آپ خود بہت سٹارٹ ہوں گے تو آپ کو روکنا مشکل ہوگا ہوتا ہے بعض دفعہ مجھے میں اب جب گردان شروع کرتا ہوں تو آپ مجھے کو روکے وہ بھی آگے سے نہیں رکتا بندہ وہ کہتے ہیں زبان پہ چڑھانی ہے آپ نے زبان پہ جب چڑھائیں گے تو بس انشاءاللہ خود بخود چلتے جائیں گے ہر چیز جو آپ کو سیگا دیں گے آپ فوراً نکالیں گے تو یہ انشاءاللہ شاء آپ لوگوں نے کرنا ہے میں ہو گیا چلے انشاءاللہ اللہ پھر باقی کل کریں گے باقی انشاءاللہ اللہ کل کریں گے آج بس اتنا ہی جو ساتھیوں کو سمجھ نہ آئے پوچھ لیا کریں مجھ سے اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے اگر کوئی چیز ہو مشکل ہو کچھ ہو جو چیز ہو پوچھ لیا کریں ٹھیک ہے اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی ہے میں تیز جا رہا ہوں مجھے بتا دیا کریں آپ تیز نیو اسٹوڈینٹ ہیں ہاں وہ ریکارڈنگس ہیں ریکارڈنگس پڑی ہوئی ہیں ٹھیک ہے وہ سننے کی کوشش کریں ٹھیک ہے جو نیو اسٹوڈینٹس ہیں وہ ریکارڈنگس ہیں جو پچھلی ان کو سنیں ہے نا تو وہ ریکارڈنگ وغیرہ جو نہ سمجھ جائے مجھ سے پوچھیں ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ دس دفعہ بھی پوچھیں گے بتاؤں گا آپ کو اجتنابا کا مجھول کیا آئے گا نیبا اجتنابا کا مجھول آئے گا اج تو با اج ٹھیک ہے نیبا نیبا اج نیبا ریکارڈنگ کس سائٹ پر ہیں ریکارڈنگ کس سائٹ پہ ہیں وسیم اللہ خان بھائی کو نا ہاں، وہ ریکارڈنگ وغیرہ وہ کر دیں وسیم اللہ خان بھائی آپ پر زمہ کیسے آیا ہم نے قاعدہ آخری حرف کو اپنی حالت پہ چھوڑ دیں ٹھیک ہے آخری حرف کو اپنی حالت پہ چھوڑ دیں پہلی چیز ٹھیک ہے ایجتانبا تھا تو باپ باپ رہا آخر سے جو ماقبل ہے سیکنڈ لاسٹ اس کو زیر دے دیں تو نون کے نیچے کیا آ گیا زیر آ گیا ایجتانا میں کتنے حرف تھے پانچ تھے حمزہ جین تا نون با اپنی انگلیوں پہ گنے حمزہ جا کیا ہوا با کو تو اپنے اپنی حل پہ چھوڑ دیا ایک انگلی جو ہے نون کے نیچے زیر آ گیا نون کے نیچے زیر آ گیا باقی کتنے حرف بچ کے تین بچ کے حمزہ جیم اور تا حمزہ جیم اور تا تو اجتنبا اس میں جیم کیا ہے جیم کیا ہے ساکن ہے کہ نہیں ہے ساکن ہو تو اس کو کیا کرتے ہیں اپنی حلف پہ چھوڑ دیتے ہیں اپنی حلف پہ چھوڑ دیتے ہیں باقی دو بچ گئے حمزہ اور کون سا تا بچ گیا اور دونوں حرکت والے ہیں نا دونوں حرکت والے ہیں حمزہ کے نیچے زیر ہے اور تا کے اوپر زبر ہے تو ہم نے کیا کہا تھا جتنے حرکت والے حرفوں زما دے دو تو حمزہ پہ زیر تھا اس کو جمع دے دیں اور اسی طرح ہی تا کے اوپر زبر تھی اس کو بھی جمع دے دیں تو کیا بن جائے گا با سمجھ آ گئی بات ہم مکسلار کے اوپر بھی اس کو چلاتے ہیں کہ نہیں چلاتے مکسل آر کے اوپر بھی کریں تاکہ آر کا میرا اپنا بھی آر کے اوپر میں نے سائن ان تو کیا ہوا ہے لیکن اس کو میں آن نہیں کرتا میرے خیال میں میرا جو آئے گا وہ اسد انڈر اسکور ہوپ ہے شاید اسد انڈر اسکور ہوپ ہے شاید مکسل آر کے اوپر لیکن عامہ کا انخلاف یہ کلاس کس پہ آئے گی ہاں، اسی پہ جو ہے نا اگر آما کا جو ہے اگر آما کا آپ نے مکسل آر کا کیا ہوا تو اس کے اوپر چلائیں اور اگر ہاں، میرا میں اگر چلے میں دیکھتا ہوں اجتنابا سمجھا رہا تھا نا لیکن اجتنابا میں کتنے حرف ہیں پانچ ہیں پانچ ہیں تو با ٹھیک ہے با کے اوپر زبر تھی وہ با اس سے گی ٹھیک ہے بعض سے ماقبل کیا تھا نون تھا اس کو نیچے کیا جیم اور تا حمزہ جیم اور تا اس میں جیم جو ہے وہ ساکن ہے جیم کیا ہے با میں جیم ساکن ہے اس کو اپنی حالت کو چھوڑ دیں باقی دو حرف بچ گئے حرکت والے ایک حمزہ بچ گیا اور ایک کون سا بچ گیا تا بچ گئی حمزہ بچ گیا اور تا حمزہ کے نیچے زیر تھی اور تا کے اوپر کیا تھا زبر تھا حمزہ کے نیچے زیر اور تا کے اوپر زبر تھا ان دونوں کو کیا کر دیں گے حرکت والے حرف ہیں ان دونوں کو جمع دے دیں تو کیا بن جائے گا اجتونی با اجتھا بن جائے گا ہو جائے گا اجتونی با ٹھیک ہے جی؟ ہاں مزید کیا یہ مزید کے اندر بھی ایسا ہے ہر ایک کے لیے قاعدہ چلتا ہے بس یہی چلتا ہے مزید کے اندر یہی ہوگا آپ ان شاء اللہ قاعدے پڑھیں گے آگے کریں گے تو اس میں سے کیسے جمع کیسے وہ بنتا ہے مجبور کیسے بنتا ہے بس آپ اس کو یہ یاد کریں کہ کیا کرنا ہے جتنی بھی حرکت والے حرف ہوں گے ان سب کو جمع آ جائے گا جتنے بھی حرکت والے حرف ہو جائیں گے وہ جمع آ جائے گا ٹھیک ہے جی بس آج اتنا ہی ہوگا دھر سے مجھے بار بار انویٹیشن آ رہا ہے خاصا کلاس سے سے انویٹیشن آ رہا ہے پچھلی خاصا کے اندر السلام علیکم اللہ مائک فری جس کو نہ سمجھ آئے کوئی بات نہیں مجھ سے پوچھ لیجیے گا اس کو نہ سمجھ آئے مجھ سے پوچھ لیجیے گا میں بتا دوں گا